جناب ابو مالیح بن اسامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار ایک سو بتیس